ہمیں سفیان نے اشاز بن ابی شاہ سے ان سب کی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور شک کے بغیر سلام عام کرنے اور سونے کی انگوٹھی کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ترانوے